حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت لوگوں کے زیورات مانگ کر لے جایا کرتی تھی اور پھر واپس کرنے سے انکار کر دیتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت اللہ اور اس کے کے رسول سامنے علانیہ توبہ کرے اور جو کچھ اس نے لوگوں سے لیا ہے ان کو واپس کرے لیکن وہ عورت نہ مانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اٹھو اور اس کا ہاتھ کاٹ دو سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو ترانوے